چیونٹی کی بنائی چپل ایک دفعہ ایک چیونٹی جنگل میں رہتی تھی یہ چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی طرح نہیں تھی وہ ہمیشہ نئے چیلنجز کی تلاش میں رہتی تھی ایک دن اس نے کچھ چپل سلائی کرنے کا فیصلہ کیا اس نے پتے اور ٹہنیاں اکٹھی کیں اور وہ ساری رات کام کرتی رہی فجر تک وہ ایک جوڑا ختم کر چکی تھی وہ انہیں بیچنے نکلی تھی راستے میں چیونٹی کی ملاقات ایک بندر سے ہوئی کہنے لگی انکل یہ چپل خرید لیں بندر نے جواب دیا میرے دوست میں چار ٹانگوں پر چلتا ہوں میں ایک چپل کا کیا کروں گا اس دن چیونٹی سے جتنے بھی جانور ملے انہوں نے اسے ایک ہی جواب دیا اس لیے وہ یہ جان کر گھر واپس آ گئی کہ کیا کرنا ہے اس نے مزید پتے اور ٹہنیاں اکٹھی کیں اور پھر ساری رات کام کرتی رہی فجر کے وقت اس کے پاس بیچنے کے لیے چپل کے دو جوڑے تھے چونٹی سیدھی بندر کے پاس گئی بندر بیٹھ گیا اور چاروں چپل اپنے ہاتھ میں لیے اس نے انہیں غور سے دیکھا پھر اس نے کہا یہ چپل تھوڑی چھوٹی ہیں یہ مجھے فٹ نہیں ہوں گے لیکن یہ اب کی طرح ایک اور چونٹی کو فٹ ہوں گے کیوں نہ اپنے کسی دوست سے پوچھیں اس نے چپل واپس کی اور اپنے راستے پر چل دیا چیونٹی اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی اس نے اپنے دوست کو چپل دکھائی لیکن اس کے دوست نے کہا میں چار چپلوں کا کیا کروں گی ہم سب چیونٹیوں کی چھ ٹانگیں ہیں کیا تم بھول گئے چیونٹی شرمندگی سے لال ہو گئی تم ٹھیک کہہ رہی ہو اس نے کہا اور جلدی سے گھر چلی گئی اس رات اس نے چپل کا ایک اور جوڑا سلا صبح وہ چھ چپلیں باندھ کر اپنے دوست سے ملنے چلی گئی جب اس کی سہیلی نے چپل پہننے کی کوشش کی تو چیونٹی نے اپنی سانس روک لی برا کرم انہیں پسند کریں انہیں پسند کریں اس نے دعا کی لیکن اس کی سہیلی نے کہا یہ چپل بہت اچھے ہیں لیکن یہ بہت ہلکے وزن کے ہیں یہ بہت جلد پھٹ جائیں گے اس لیے مجھے یہ نہیں چاہیے ہم مجھے معلوم ہے جاؤ مکڑی سے پوچھو وہ ضرور خریدے گی چونٹی مایوسی سے مڑ گئی لیکن جلد ہی اس نے دل پکڑ لیا کیا اس کی چپل اچھی طرح سے نہیں بنی تھی کیا وہ دلکش نہیں تھے آج وہ تمام چھ چپل بیچے گی وہ انہیں پیک کر کے مکڑی کو دیکھنے چلی گئی مکڑی کے گھر کے دروازے پر چیونٹی رک گئی اندر گئی تو کیا پکڑی نہیں جائے گی آنٹی اس نے پکارا میں تم سے ملنے آیا ہوں مکڑی نے آ کر اسے غور سے دیکھا تم اتنے اداس کیوں ہو میرے پیارے چیونٹی نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے چپل کا پہلا جوڑا سلانے کے بعد سے کیا تھا اچانک چیونٹی نے دیکھا او مکڑی کی آٹھ ٹانگیں ہیں وہ مجھے ایک اور جوڑا سلائی کرنے کے لیے گھر بھیجے گی لیکن مکڑی کے پاس ایک بہتر خیال تھا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب کی چپل کیسے بیچنی ہے اس نے شفقت سے کہا جاؤ اور گوجر کو دیکھو اس میں بہت ساری ٹانگیں ہیں اسے چپل کے اتنے ہی جوڑے چاہیں گے جتنے تم بنا سکتی ہو شکریہ آنٹی چیونٹی نے کہا اور خوشی خوشی گھر چلی گئی بھارت کی ایک کہانی